فضلہ میں چشتی صاحب داما زندہ ہو بڑی مہربانی فرمائی کہ ٹائم ایسے ہی نہ تھا چکوال سے اور یہ امام صاحب کے حوالے نال جو نوش کیا گیا اور استاد نے مہربانی فرمائی کہ انہوں نے پھر اگا کہ اور ڈیٹ دیتی انہوں نے کوئی اور طریق اور سانگلی والے نے قتل جا کے کہ ساڈے حصے وہ آئے نے وہ صدقہ محمد وال محمد ہے انشاءاللہ تو نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر اچھی بول کے میرے بیٹھ نعرہ ایلی سال نعرہ ایلی سال نعرہ ایلی سال آستان علی حضرت چھلے آلے سنن آستان علی حضرت چھلے آلے سنن استاد اللہ اللہ محمد فضلہ میں چشتی صاحب شیر آلے سنن اللہ اللہ سبحان اللہ سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ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 رفقائے کا معزز سامعین السلام علیکم خواجہ خاجان غریب نواز معین الحق و شراب الدین سیدنا حسن سنجری اج میری رفیع مینو اور جناب میں شیر اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کے آر عالیہ کے تجربہ فرمایا اس مبارک تقریب کے اندر ناچیف بات ہے صاحب اور سے مبارک دی مقدس شان میں کچھ معلومات پیش کرا میں کوشش یہ کرا گا کہ ایسی معلومات ہاں جناب کے متعلق جناب پیش کرا اور سامنے رکھا جڑیاں تحقیق تحقیق شدہ بھی تحتیق اور عام ذکر بھی انہوں کا عام بیان بھی انہوں کا نہ ہوا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہ ہوا ہوگا لیکن انشاءاللہ شاء زیادہ تر حضرات انہوں تو نہیں بیان شریف شریف تو پہلا بطور تمہید میری فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب امبیا نے سلام دوست جہاد فرض نہیں فرمایا کئی تو فرض ہوا نہیں یعنی جہاد و سلام تلوار دا جہاد اصلے دا جہاد لڑائی اور قتال دا جہاد سارے کے فرض نہیں سی بعض تو فرض ہوا ہے بعض اگرچہ سی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کریم اور آپ کی امت فرض کیا گیا ہے اللہ تعالی نے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کیونکہ وارث بنایا ہے انبیاء علیہ السلام علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو آپ علیہ السلام و تسلیم دی امت دے اولیاء کرام جڑے کامل وارث نے انبیاء علیہ السلام دے انہاں دے احوال کے مطابق نے انبیاء علیہ السلام دے لہذا صاحب استطاعت اولیاء دے جہاد فرض ہے اور ہوتا رہے گا لیکن دوسرے میں واسطے ان امبیا علیہ السلام کی وراثت شریف جنہ تے نہیں سی فرد جا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں تے جہاد قائم کرنا فرض نہیں کیتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ دو طریقے چلے ایک تلوار دوسرا آش رب ربے وفار دے ملک فتح کرتے رہے نے تلوار دے جنہوں نے اللہ تعالی استطاعت بخشی اولیاء کرام قلوب اور دلوں فتح کرتے رہے نا اپنے دل شریف کے بار درد دینا وہ بھی فتوحات اسلامیہ کرتے رہنے یہ بھی فتوحات اسلامیہ کرتے رہنے اور کرتے رہن گے لو کہ فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ تلوار والا روک سکتا ہے مگر فکیر وار والا جتھے تلوار حاجر رہ جاتی ہے اتے فقیر دا وار قادر تلوار کسے بادشاہ کا سر کٹے نہ کٹے طاقت ہی نہ ہوئے کٹن کی کسی بادشاہ کا اللہ تعالی ایک دوسرا طریقہ یہ رکھا جی سر نہیں کٹی دل کٹ کے اللہ تبارک تعالی نے یہ سلسلہ مبارک جو چلایا ہے نا اس مبارک سلسلے نوکن دشمنا دشمنان اسلام نے بہت زور لایا ہے بہت سر جوڑے نے بہت مشورے کیتے ہیں مگر یہ سلسلہ انہوں کو روکیا نہیں گیا سبحان اللہ ان بادشاہ حکومت کے قبضے کر کے ہر طرح جہاد سیفی روک چڈیا مگر اے جہاد کل کو نہیں روکیا گیا حتا کہ انہوں نے لکھنا پیا مجبور ہو کے کہ ایسا زور لایا ہے اسلامی ثقافت اور تہذیب نو روکن واسطے اصا نہیں کامیاب ہو پہ سکتے تو محض دو وجہ اللہ ایک مکے مدینے دا وجود ایک اللہ دے فقیرہ دا وجود جو بنتے جڑے ہیں وہ کسی مدرسے دے محتاج نہیں وہ کسی ادارے دے محتاج نہیں وہ کسی شہر دے محتاج نہیں وہ تو اس ذات پاک نے ہی بنا وہ ہوں جنگل تیار چکے کسی نو شہر چ جتھے مرضی وہ تیار فرما لینا ہے قرآن دے محافظ اچھا، اچھا۔ یہ ہوئی لوگ ہوتے ہیں تا کر کے اندر دلال دے اندر حجت اور اسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھنا پیا فرمایا میں ہر فرقے ہر طبقے دے لوگاں میں جا کے بیٹھے ہیں دیکھا کیڑے نے کامل وارث نبیاں دے فرمایا میں نہیں نظر آئے اطمینان قلب نصیب نہیں ہویا جدو لبنان دیا پہاڑیاں بیٹھے فکیر کلندر اقبال تسلیم کرنا پیا کہ امت رسول کے اندر اصل خلاصہ کائنات اگر لوگ ہیں تو یہ ہوئی اقبال نے فرمایا ہے کہ میں نے امام راضی نقطے وہ مطمئن نہیں کرتے جڑا رومی تے جامی کا ایک شیر کر فرمایا سفیا کے سفے پڑی دے راضی کے نقطے لیکن فرمایا دل میں تسلی نہیں ہوں جدو رومی تے جامی لے کے شیر پڑھ لگتا سارے کنڈے نکل جائے سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تا انہاں فرمایا اے شیخ بہت اچھی ہے سبحان اللہ مکتب کی فدا لے دل اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فدا لے دل بنتی ہے بیابا میں فاروق سلمانی اللہ جی صرف اللہ اللہ تو غور فرمانا سونا یہ ہوں شیخ الم شاید خاجہ خاجگان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی آمد مبارک دی ضرورت اور مناسبت جناب کے سامنے پیدا ہوئی لوگ نے کائنات دی لوگ ضرورت نے خدائی سبحان خدائی کا تو بغیر گزارا نہیں نہ حکام کا نہ عوام کا سبحان اللہ قسم ذات پاک کر گیا کیوں عقل کل حق دال ہے عقل چوسی جگہ جگہ تے ٹھوکر کھانا ہے جس نے اپنے جسی اپنے خدا ہوتا ہے اس وقت یہ آپ بھی ہدایت پا جاتا ہے اور دوسرے سڈے ورگے بالا بھی انگلی لا ہے کر کے مولا روم نے لکھے فرمایا پہلا حاکم لوگ کبے پاسے پہلوانوں بٹھا سن دل والا پاسا جرت لینا رہا سجے بٹھا سن آلما کیوں آ کے حکمت والا پاسا ہے لکھنا سجے ہاتھ نال ہوتا نا علم و حکمت کی جانب ہے علماء ادھر بہن تے جدو سامنے دی واری ہوتی سی جتھے زیادہ نظر رہنی مومن مومن کا آئین ہے مومن مومن کا شیشہ ہے کیڑا مومن شیشہ ہے کہ واسطے شیشہ ہے تو علیہ سارے واسطے شیشہ ہے کہ خواجہ اجمیری ورگا شیشہ ہے حکمت صاف کرتے جہیا حقیقت کینات لگی اس شیشے کے سارا کا پتا لوہے محفوظ لوہے محفوظ کا لکھا ایس دنیا کے فقیر کے شیشے نقش ہو جاتا ہے تا کر کے بیٹھنا زمین پہ گل میں لکھے جمشید بادشاہ گزرے انہیں پیادہ بنایا سی اس کو جامع جمشید کہتے ہیں وہ کام سی مخال دشمن مقابل مخالف بادشاہ نقل و حرکت اس پیالے چیکنا سی اج کل سچی لائٹ بنے سچی لائٹ نقل ہے اس پیالے کی ایران کا بہت پرانا بادشاہ جمشید گزرا ہے جامع جمشید کے قصے کتابوں میں بدرگا فرمایا پیالہ غیر ملک کی نقل و حرکت وکھا لینا تو دل کا پیالہ وہ پھر آسمان تو تھلے تھلے رکھا آسمان تا کر کے عوام اور حکام دونوں اللہ والے محتاج نے محتاج نے صوفیاء کے ذریعے ہی حق اور حقیقت اور حکمت کا علم ہو سکتا ہے جتھے کتاباں والے رہ جائیں توجہ اتنے اور گل کر لگا ایک ہوتے ہیں علماء یہ ہوتے ہیں اہل کام ایک ہوتے ہیں صوفیاء یہ ہوتے ہیں اہل حال نبی دی میرا سب دو چیزاں کال بھی حال بھی حال نبی بیان فرما دے سر اگلے نو صاحب حال کر دیتے نبی سونا کال کے بارے سولہ ماں بڑا اسلام زبان نال دسنا اور اسلام کے اوپر اعتراض گئے زبان نال جواب دینا یہ کام کال والے ہیں توجہ نہیں فرمائی اسلام کو بیان کرنا اور اسلام اعتراض اس کا دفاع کرنا زبان دینا یہ کال والے اولا کا کام ہے جی اسلام کے اسلام کے اعتراض ہوئے لیکن کس طرح دا جڑا حال نال تعلق رکھتا ہوئے اگلا آخر یار تھوڑا نبی مدے دن کا سا دعوی کرتے ہو میں نہیں مانتا عالم آخر یار آ بخاری مسلم ہوا تھا میں نہیں مانتا اگر ہے تو کر کے بتاؤ اور ناممکن ہے رسول دی امت حوالہ کر کے بخاؤ والا ہوئے زندہ کر کے بخاؤ والا نہ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا خواجہ میری سرکار کر کے دل دے بٹھا دینا اگر کوئی بندہ آخر انکار کرے میں نہیں منگا کتاباں کا حوالہ کوئی ہے تو کر کے وکھاوے کر کے وکھا دین والے اور دل کے اندر درد کی دولت کو سما دین والے یہ اللہ والے فقیر ہوں جہاں قیامت تک رہن گے اولیاء بھی قیامت تک ہی رہن گے سرکار کی گل کر لگا توجہ حقیقت اندر موجود آپ ہرور مار کار ظالم نے ناجائز ظلم جے نال میرا بچہ قتل کر دیتا ہے دن آپ سرکار بیٹھے اٹھ کلو دے فرماتے نے لے چل اپنے پتر بندے سر وڈیا نال پیا آپ نے سر چکیا اپنے نکھا مبارک کے سامنے رکھ کے فرما نے اگر اجائب قتل ہوئے اٹھ کھلو اپنے ہوں جی آلما کی گل ہوگی نجائز قتل ہو جائے ای ماریا گیا ہے بچارا کن دکھنا انہیں آخنا سی کساس لینا بدلا لینا پیت لینی ہے وہ قربان رب دے جانب پاپ محبوبہ بار سات جنہیں آخیا ہے زندہ بھی ہویا زندہ رہا بھی قربان جاوا معلوم ہوا نبی طرح درحص ہیں چال والے بھی ہیں حال والے بھی ادھر دیکھو اگلی گوشبو کی آشبو خوشبو آج کا بیان آپ خلیفے تہکیل محبت قربان خلیفہ خاص حضور نے دع دفت دے مٹی بھی لا عبارت فارسی ایم پڑھن لگا توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت تو کر غائب بولوا بدن درد متر عظیم سخت بورو برال میں تبرک میں مورت کہ خوشبو ترم ہے جب سونے نے دعا دیتی ہے ایسی ذات رہ گئی پیشاب سے پسند کرے فکیر گلاب بھی کستوری بنا لئی لی پشا پخانا اتنے کستوی ورگا ہو گیا ہے لوگ تبرک واسطے لے جانا گبر رخ واسطے جا کے پشا پخانا محفوظ کرتے سن معلوم ہوا سجنا خواجہ اجمیری سرکار سردار غلام نے کرامت جا جا ہاتھ مارو سرکار کا پیشاب ویک کے ہندو مسلمان نے نبی نو اللہ تعالی ان کا بنایا ہے ویخنے ہی لوگ آخر یہ اگر بل فرد کی بات ہے اور یہ کتوں ثابت کیا یقا تو سہ تو ہاں سونا فرما میرا نور کہ تیل نہ ہی پو اگ لو لم تم نام ہی اگ لو تو کہ وہ اپنے آپ ہی چمکن لگے پکا تیل خود اپنے آپ ہی چمک دین لگ پوے کی مطلب اگ کی مثال جنہوں اللہ تعالی نے اپنی شرطا سے نار سوالیا نفیا دار سمجھائے اور پیر سرکار کا پشاس کے تھک جاؤ کوئی مبارک تو سرکاری پھسے شرین مٹن نہیں پیشاب مسلمان پیار کرتا ہے انہوں چر مارتا نہیں جنا چر ان اختیار نہ میرے بندے میرے بندے یا رہنا ہی جہاں رہنا پسند کرے ان لمبی زندگی دے سکتا ہے آنا میں جہاں جنہ مرضی رہو میری بادشاہی فل پہ آنا ہے جنا نہیں پسند کیا چلے گئے جانا میرے اجمیری اجمیری سرکار سرکار کی گل سن کا آپ جے پال جے پال بڑا وڈا جادوگر جب سرکار ہونا میں طویل کسی نہیں جانا چاہتا تفصیلات جانا چاہتا گل لمبی ہو جائے گی جب کلمہ نصیب ہوا خواجہ اجمیری دی مبارک زبان دنال ارد کردہ سونے تو آجا کر اللہ لمبی عمر دے دے آپ نے فرمایا جا مل گئی سلام حالے کا کوئی کہہ رہے جے پال زندہ نے اللہ قربان جاوا جی کوئی اعتراض کرے کٹ کے لساو گے جی نہ من توج میری بیٹھے نے میو ساری زبان میں نکلے لفظ گئی ہوں رب کا حبیب نبی اگر رب نو آخ مولا انہیں اللہ اللہ والے پاک لوگ اہل حال اہل سبحان اللہ عالم ہے بے کار نہیں یہ بھی قدرت راز ہے بدر کا لکھا ہے حضرت با جلید مستانی رحمہ اللہ آپ فرما دے ایک اللہ با فقیر سی میں وہ دیکھو رب سونے دی مارفت سکھ سا وہ میرے کو نبی دی شریعت سکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ ابن عجیبہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالی سبحان سبحان تا اور اس طرح دے بندے جڑے حال والے والے بھی بھی وقت رنگ رب نے چڑھائے ان ہوگی تھوڑے سبحان اللہ کلیل من الاخرین سبحان اللہ سلت من الاولین سبحان اللہ پہلا روز سبحان اللہ اور بات تھوڑے ہو گئے ہیں تے خواجہ میری سرکار دے دور وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ دو میں حال کے قال دو سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا میری غریب نواز اللہ تعالی آپ نے چی سال پورے پورے سال کا عرصہ غوث پاک کا زمانہ شریف پایا سبحان اللہ اور پہاڑ جودی پہاڑ آخر اس وقت بڑے بڑے مشاعر جنہ تو آپ نے روحانی فیض لیا ظاہری علم شریعت کا اس مرد حق نے سمر کند جا کے پورا ہوں کتوں کتوں ہال لینا پہ جی کال یعنی علم یہ پڑھنا پڑھنا عقل شریف عقل شریف نو جا منور فرمایا علم شریعت دے نال خبر قند جدو دل دیواری آئی ہے دل نو آباد کرن دی پھر غوث پاک میرا تو جو شروع ہوئے نے ہندوستان تک داتا علی حجویری دے دربار تک اپنے دل شریف نو رنگ دے پھر دے حال لے دے پھر دے تاکہ نبی دے کال دا بھی وارث بن گیا وا تے حال دا بھی وارث ہو فرما علم تو بندہ کے ہو جاتا ہے پر جب حال جی ہالی آدمی لگتی قلم کلندر اقبال بولے فرماندہ مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام عقل سے گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا گئے اکلوبے مکان پہ چیتی بات گلر گیا جب عشق شوق سے حرام دیواری آئیے ایسا چھویا مکہ میں اکل سا سا گلر گیا اقبال مقام عقل سے سی آسا گیا اقبال مکہ میں کھویا گیا نام کا بتا کو بادشاہ سونے ہاک مکاؤ محمد یادگار باغ آپ بیٹھے سی سیر جان کے دیکھا سو اگ لگ گئی ہاں۔ انہیں یہ پتا نہیں سی کہ ضرورت ہے ہی بغیر تلوار تو تین ونڈ کے اپنے پیروں جو سرکار آن کے باغ میں ہاؤس سے لائے گئے بادشاہ رکھیا گلو نہ پویا خاص کیا زاری نے حق ستامنا چاہا آپ پہلے بیٹھے میں نے سے نظر فیض اثر اثر خواجہ بر و افتاد پھر فورا پا دل افتاد سبحان اللہ آپ بیٹھے جان کے آن کے چھڑا لیتا ہے آپ نے نظر مبارک مستی والی سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے پتہ نہیں سی پتا نہیں نے تلوار کول کول سن نظر اس سی تلوار نہیں پھیر سکتا فکیف کی ایک نگاہ نے شہید کیتا اللہ پتا لگ گیا مذہب مذہب سنی سچا ہے ابو بکر تو عمر والے سچے ہاں۔ خود قائم کر دی بال بالاکی خود بری دکھا جا سوچ سوچ آپ بھی مرید ہوا جنہوں نوکر چاکر سن سارے مرید ہوئے تمامیا اموال و و سارے بادشاہ جو مال متا سن چکے لے کے آن رکھے فرمانے نے کی پہ دینا مینو لوگوں نے دور کیتا مینو دینا لوگوں نے واپس کر سب واپس کیتا سونے نے مرید بھی کیتا ہوئی بھی جب سبحان اللہ چلے عجیب گل ہے اجمیر شریف آئے نا پھر دل سید توبہ کر کے سنی بنے توجہ نہیں فرمائی نبی ہال آیا کھانے جتھے کال والے جواب دے بہت نے بڑا سمجھایا توجہ ہے ہے کہ نہیں میاں میاں میاں شریف صاحب خاندار شیر ربانی کے خلیفے شرط رکھنی رحمت علی سرکار شرط لائی گئی کہ جی یہ سننی ہوگا یہ تو سیو سنگ کاٹ بھی کنی نہیں سید سننی نہیں اچھا، اچھا، اچھا۔ نیر سید توجہ تاریخ لکھی پانچ سو اکسٹھ ہجری پانچ سو اکاٹھ ادھر بغداد حضور غوث پاک میرا کا وسال کر روس کا نائب پانچ سو اکاٹھ ہجری اجمیر شریف کے اتے آئے نے میر سید حسین جنگ سوار توجہ نہیں فرمائی پہلا مرید میرے پیر کا کون ہوا سید ہوا ابو بکر عمر کا مخالف سی قید ہوئے مرید ہوئے تو سونے نے ہاں، یعنی بدل پہ حضرت ہاتھ انسان کا کا ہے ہے یہ بھی انسان حصہ اتنے رکھ کے باہر کر چمکتا ہے ہوں دو چیز ایک تے نور بن جا پاوا بھی نہیں چاہتا نا جب سایا بھی نہیں پہ لگتا ہے حالانکہ یہ جز جی انسان کا جز ان بن سکتا ہے کیا پورا انسان نہیں بن سکتا ایسی عجیب گل ہے حضرت موسا ہاتھ نور بن کے سایا کوئی دکھ نہیں لگتا جی محمد اربی نو سر تو پیروں تک نور سایہ دے وہ بچا اگر ہے نے شانہ کے گانا تو کھول دے سونے سونے کی مہربانی ساری کمزوری کے انہوں نے چھپائی رکھ ایمان کئی بزرگ ایسے ہوئے جنہوں کا آخر سارے سبحان اللہ کیوں نال نال نال نال روح بن جائیں روح جس جسم سے گل کر دی ہو ہو شاہ شاہ ش وہ شاہ مقیم اللہ لاہور اندر تشریف فرما ہاں جی؟ نے کسے آخیا جی حضور چار بیویاں بیویاں وقت کول بھی ہوا ہے ساری سمجھ د آپ نے فرمایا بے لیو نہ سمجھ چاہے تو کرامت جی سمجھ آ جائے تو کا کرامت ہو گئی فرمایا دور نہ سمجھو بھائی نہ سمجھو اللہ تعالی نے ولیاں کی کرامات کا منکر نہ بڑھو تاکہ معلومی نہ ملے درخت سامنے کھڑا سی آپ فرمانے نے ذرا دیکھو کھاؤ دیکھا ہر پتے دشا مقیم بیٹھے نے فرمایا قربان جا ایک بندے نے ساری زندگی بادشاہ کے سامنے کھلو کھلو کھلو کھلو لوک آپ سکھا چھوڑے ایک بندے نے بادشاہ کے سامنے آپ سما سما سما سما کے پٹا بادشاہ سرکار جانتی کرو یہ زندگی زندگی گزار ایک ساری کھلو کھلو میرے خواجہ نے ستر سال فجر کی نماز اور کی کی نماز نماز فجر نے نہ یعنی عام کرامت سنیے پڑھی امام اپنا ایسا پھرتا ہے ایک ایسا جنہیں زندگی پر نتیج گلاب نے دوبارہ عمر برابر نہیں کرنے لگا مالک کیسا تحفظ تمہیں کیا ہوا کیسے فیصلے کرتے ہو جب تمہارے ہاں یہ نہیں تو پروردگار عالم کے ہاں یہ کیسا ہوگا معلوم ہوا خالق کائنات اپنے خاص بندیاں والی اور قربان جا میرے خواجہ میری باپ ملیا ہے باپ تین برا نے باپ میرا سب ملیا ہے وراثت کے اندر باب شریف ملیا سبحان اللہ سبحان اللہ یارہ سال دسم ہاتھ مبارک چومیا درخت کے تھلے بٹھایا انگورا کا خوشہ پیش فرمایا مجھوب نے انگوروں کی طرف قطرے کنجارا اور بغل برابر تھا اپنی بغل بغل شریف کی طرف انہوں نے کھال کے تلا کنجارا کھل پلا دی تھوڑی جی گڈی پہ اپنے منہ شریف رکھ کے نا چبا کے اپنے ہی ہاتھ مبارک نال خواجہ میرے منہ شریف سبحان اللہ بمجرد خودن رہا انوار الہی دم دل خواجہ جلوہ کر شدن بس خل تھوڑی تناول فرمائی جدو اندر گئی ہے دل شریف اللہ دے نور نال منور ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ خاطر فیض اسباب اسباب دنیا سب دشو دل جیڑی خواہش ہے اس دنیا ساری مکھ گئی دورا دورا سچا ہوتا سی بخیا کا بخیا کا کنارے سیتے ہونے دورا کپڑے دھوتا جتوں پٹ پرانا کپڑا دھو کے مرضی ٹاکنے لگ جانی پرواہ اللہ محمد بند ہاں ہاں فخر بہت مزیدری جڑا گھر کھلوتا سی وہ ڈگیا تھلو یہ جب خزانہ نکلیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا انہوں کی اولاد کے پیروں کے تھلے لوٹتی پھرتی دنیا کی گل کرے جب روح بھی کرے ایک روح نے وہ رنگ دکھایا ایک روح اس جسم کی عمارت اٹھایا ہے روح دا خزانہ تھلے لبا ہے سرکار نے پھر جانا بنائی ایک بھی تھان سے ٹور پو گرنا گرنا تھک جائے گا چشت کا فائدہ علی کسی لگے کسے جگہ دے وہی روح اسی علی بن کے آ گئی ہے کسے جگہ تے وہی روح سیال بن کے آ گئی ہے کسے جگہ تے سادے رہے کسے جگہ تے فرید دے فروڑ فروڑ تھک جو کتاب مکتی تصویر کا شریف کو بیان کرنا سارے تصویر کا حکم شرائی فکر کی ساڈے امام صاحب کی آلہ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تاکیب مبارک کی میں دس چکا بیانات سن چکے لیکن میں سختی اس وجہ نال نہیں کرتا کہ ایک کھیلڑ پہ جی، مسائل ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر لڑائی ہے شاعری کرنی چاہیے ہاں جی یہ ہوتا ہے فقیم کا زن فقیم کا زن ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی۔ المنکر ہوا المال ہے بدی وہی ہوتی ہے جو اجماعی ہے اگر میرے زن میں یا میرے امام کے زن میں ایک چیز نجائز ہے اس میں میں شدت اور سختی نہیں کر سکتا کہہ سکتا ہوں بھائی نہ کرو اگر تو مانو ٹھیک باقی اور یہ بھی کہو کہ ہمارے کے ہماری فکر پہ جائے یہ وہ پھر تفصیل ہے کیونکہ بعض پہاڑ کے نزدیک یہ جائز ہے تو بھائی ہم اپنی فکا کے مطابق بات طے کرتے ہو وہ گرم شریعت پکا حرام ہے یہ تہمت بن جانی ہے شریعت میری گل ہے یہ سر کا بسا تم فرد فردو جہ امام صاحب نے فکر اس کو شریف ابھی مت کہو اس وجہ سے شریف فرد اجماعی پر بار ہوتا ہے امام شاہ بھی پرکار کا بولتا ہے واہ لہذا اپنی فکر کے مطابق بات اسی واسطے بدی سے روکنے کے لیے صحیح علم حاصل کرنا پہلے ضروری سال بازوں سے قوالوں کے بارے میں کرنا موضوع تشریف پروگرام ختم نہیں ہوا اب آپ تشریف رکھیں پروگرام بالکل نہیں ختم ہوا تشریف رکھیں آپ بڑی مہربانی سارے مطلب قبلہ ہمارے بیٹھ جو سارے آپ جان پان شائے بز میں سلام شمائے بز میں شب شپ سلا پوش بس میں جنت پیلا کو سلا جن کی ہر ہر مصطفیٰ سلام آج سب کو اپنی زبان میں میں ان کے کے علم عمر اضافہ فرما آمین میرے اہل سنت علماء کو اپنے خاص کرم سے نواز محبت سے اس کو سجایا ہے ان سب کی پوری کرنا الہی محمد سید صاحب آج اب کوڑنے ہاں جی مزہ نہیں وہ اگے بھی سارا بیان ہو چکا ہر بندے واسطے سارے واسطے نہیں ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ایک زیادہ نہیں ہے کیسے پہنچے ہو ہم تقریباً پہنچے ہیں دس کے بجے میں اس لیے بلا رہا تھا کہ باقی دوست ادھر ہی بیٹھے تھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے میں نے دیکھا تھا بندے نے ریکارڈنگ نہیں کی اتنا نام لگایا کی دکانیں تو ہوئی ہوگی میں نے بھی کارڈ میں نے کہا کارڈ لے لے نہیں لیا کہتا ہے نکالی نہیں ہو رہی مال بیان تھا تو نکالی نہیں ہو رہی کتنے نے فروٹ کے اتنے کتنے حسن بھائی پوری آج پوری کر رہی ہے Thank you. Outro escurrão, não.